ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن بن بن بن عمر خطاب نے سعید یسار سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں مکے کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر کر رہا تھا پھر جب مجھے صبح ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو میں سواری سے اترا اور وطر پڑھے پھر میں ان سے جا ملا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے مجھ سے پوچھا تم کہاں رہ گئے تھے میں نے ان سے کہا مجھے فجر ہو جانے کا اندیشہ ہوا اس لیے میں نے اتر کر وطر پڑھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نمونہ نہیں ہے میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قسم ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وطر پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پندرہ